معاویہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابو رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں قسم پر اڑا رہتا ہے وہ اس سے بڑا گناہ کرتا ہے کہ اس قسم کا کفارہ ادا کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 6626